میں دعوت دوں گا حافظ حبیب اللہ کو کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب پیش کریں نحمده ونصلي على کرے کریم اما الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق العظيم اے باطل سے دبنے آسمان اے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا ختم نبوت کی امانت دلوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا میرے بھائیو دوستو واجب الاحترام نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ سے شروع ہوا اور اس کی انتہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اگر اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے دجال تو بن سکتا ہے تو بن سکتا ہے جھوٹا تو بن سکتا ہے مگر نبی نہیں بن سکتا اس کو شریعت کی اصلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کانا محمد رجالکم اللہ النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے باپ تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بلکہ اللہ تعالی کے رسول اور خاتم النبیین ہیں دشمن لوگ اعتراض کرتے ہیں پھر رسول رسول بھی نہیں جو رسول ہوتا ہے اپنی امت کا روحانی باپ بن کر آتا ہے اس اعتراض کو اللہ رب العزت نے ولاک رسول اللہ سے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی امت کے روحانی باپ بھی ہیں میرے رسول بھی ہیں آگے اعتراض کرنے والے مشرق کہتے ہیں کہ جس طرح حقیقی باپ کی وراثت آگے چلتی ہے اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نبوت بھی آگے چلنی تھی اس کو کیوں ختم کر دیا اس کو اللہ رب العزت نے نے النبیین الفاظ لگا کر کہہ دیا نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا انبیاء علیہ السلام وسلام کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اس میں وخاتم النبیین میں لفظ خاتمہ قرآن مجید میں مادے کے اعتبار سے صرف ناو پڑھنے والے اور پڑھانے والے جانتے ہیں مادے کے اعتبار سے سات مقامات پر استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے ختم اللہ علی قلوبہم مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر ختم علی قلوبکم مہر مور لگا دی تمہارے دلوں پر ختم علی سمیع و قلبی مور لگا دی اس کے کان پر ان کے دل پر اللہ والا افواہم آج ہم مور لگا دیں گے ان کے منہ پر فیش اللہ یختم علا قلبی کا سو اگر اللہ چاہے مور لگا دے تیرے دل پر رہی کم مختم مور لگی ہوئی کتاب جس کی مہر جمتی ہے پر ان کے ساتوں مقامات کے اول و آخر و اس کا معنی قدر مشترک یہ بنتا ہے کسی چیز کو ایسے طور پر بند کرنا کہ باہر والی چیز اندر والی چیز میں داخل نہ کیا جا سکے اندر والی چیز کو باہر نہ نکالا جا سکے اس پہلی آیات کو لیتے ہیں ان ساتوں مقامات میں سے غاتم اللہ علیہ قلوبیم اللہ رب العزت نے ان کافروں کو دلوں پر مہر لگا دی کیا مانا کہ کفر ان کے دلوں سے باہر نہیں نکالا جا سکتا ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں کیا جا سکتا توجہ کرو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں میں نبی ہوں میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی یہ توہین کرتا ہے کہتا ہے اللہ رب العزت سنتے تو ہیں بولتے نہیں یہ کتے سے بھی برتر ہے کتا جو ہے اپنی مالک کی خود بخود عزت کرتا ہے توجہ کرو میں پھر بھی کہتا ہوں کتا بھی اس سے اچھا ہے کہو اصحاب کہاب کا کتا جنت میں جائے گا بولو کفر گھر میں بیٹھے ہو بولو اصحاب کاف کا کتا جنت میں جائے گا دوسری بات ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرتا بلکہ عیسیٰ علیہ السلات وسلام کے بارے میں کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلام کی ولادت میں کے بارے میں کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں بچے بن کر رہا اب حیض کے خون سے غذا حاصل کرتے رہے اٹھاؤ روحانی خزائن جلد نمبر دس میں لکھتے ہیں دوسری بات حضرت علیہ علی اصلاح کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ شرابی ہیں یہ زانی ہیں یہ کنجریوں کے میلان بھی ہیں توجہ کرو یہ قادیانی اس کی روحانی خزان جلد نمبر گیارہ میں اٹھا کے دیکھو جلد نمبر دس اٹھا کر دیکھو جلد نمبر انیس اٹھا کر دیکھو توجہ کرو اہل اسلام کے بارے میں کہتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے میرے فتح کے یہ کہل نہیں میری فتح کے یہ نہیں تو صاف طور پر یہ سمجھا جائے گا یہ حرام کی اولاد ہے حلال کی اولاد نہیں جلد نمبر نو میں لکھتا ہے توجہ کرو آپ اور میں حرام کی اولاد ہیں بولو بولو نا پیغمبر کے دیوانے بولو بولو آپ اور میں حرام کی اولاد نہیں فقہ کا یہ مسائل میں یہ واقع ہوتا ہے مرتد کا نکاح مرتدہ سے نہیں ہوتا علماء موجود ہیں کافرہ سے نہیں ہوتا مسلمان عورت سے نہیں ہوتا دیکھو حرامی وہ یا ہم بتاؤ ہاتھ کھڑے کر کے کہو حرامی تم ہو ہاتھ کھڑے بلند کر کے کہو پیغمبر کی نموز کے لیے جمع ہوئے ہیں ہاتھوں کو بلند لہراتے ہوئے آگے لکھتا ہے کہ جو میری فتح کا کہل نہیں وہ تو ولد و حرامی ہے آگے لکھتا ہے کہ ہر مسلمان میری دعوت کو قبول کرتا ہے لیکن کنجریوں کی اولاد میری دعوت کی تصدیق نہیں کرتے کیا میں اور آپ کنجریوں کی اولاد ہیں نہیں ہے میرے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے آخری نبی کون بولو بولو یار چھک کے تھوڑا گونج کے بولو مسلم یار مسلمان میں نا توجہ کرو میرے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ صلاحت وسلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا حدیث پاک میں آتا ہے مشکاش شریف کی حدیث صفحہ نمبر پانچ سو تیرہ میں لکھا ہوا ہے مشکات پڑھانے والے ادھر موجود ہوں گے اور پڑھنے والے بھی ادھر موجود ہوں گے توجہ کرو میرے پاک پیغمبر نے کہا انی خاتم النبیین و ان آدم فی خاتمن تحقیق میں اللہ رب العزت کے نزدیک لوح محفوظ میں خاتم النبیین اس وقت لکھا ہوا تھا جب کہ آدم السلام کہاں تھے ہاں مٹی اور پانی میں تھے آگے میرے پاک پیغمبر کہتے ہیں بین کتب آدم مکتوب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین حضرت آدم علیہ السلام والسلام کے دونوں کندوں کے درمیان خاتم محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لکھا ہوا تھا توجہ کرو امریکہ تو بغیرت ہے تو بغیرت ہے یہ کہتے ہیں ہمارے پاس دولت ہے میں کہتا ہوں فیرون کے بعد کتنی دولت تھی بولو کتنی دولت تھی قارون کتنی دولت مند تھا توجہ کرو اللہ تعالیٰ اگر عذاب لینا چاہے تو فرشتوں کو بھیج کر تیرے ملک کو تباہ کر سکتا ہے تباہ کر سکتا ہے میرے پاک پیغمبر آخری نبی ہیں پاک پیغمبر نے کہا لوکانہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے یہ اس کی شکل تو دیکھیں یہ بات سنیں کوئی اپنا دوست بناتا ہے خوبصورت بناتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا ہے دیکھتا ہے کہ نہیں یہ کانا خدا کا دوست بن سکتا ہے نہیں بن سکتا نا کہو جھوٹے پہ لانت جھوٹے پہ لانت اللہ لانت اللہ القادمین قرآن کہتا ہے میں نہیں کہتا اللہ کا فرمان قیامت تک رہے گا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو حافظون آخر